موسا علیہ السلام اپنا سوٹا مارتے ہیں اس سے پانی ابل پڑتا گویا کہ روٹی کپڑا اور مکان پانی وغیرہ کا انتظام سب مفت میں ہو رہا تھا اللہ کی نوازشیں تھیں ان کے اوپر لیکن برابر وہ شرارتیں کرتے رہے اور طرح طرح کے عذابات میں مبتلا ہوتے رہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میساک لیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے وہ کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اس کے بعد ایک آیت میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر جلاب چڑھا ہوا ہے ہمارے کچھ نوجوان کچھ لوگوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں تو وہ لوگ اتنے کٹر ہیں ان محنت کرنے والے نوجوانوں سے کہتے ہیں دیکھیے ہمیں کنفیوز مت کیجیے مولانا کی کیسے مت کیجیے سننے کے لیے ہمیں وہاں مت لے چلیے کچھ سنانے کے لیے ہم نے جس موقع کو اختیار کر رکھا ہے جس اسٹینڈ کو پکڑ رکھا ہے ہم اس موقع کو چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں ہمارے دل اس پر پختہ ہیں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پختہ ہیں ارے ان کے دل پختہ نہیں ہے بلان اللہ کے کفر اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر لانت بھیجی ہے یہ لانت میں گرفتار ہیں اپنے کفر کی وجہ سے یہ پختہ نہیں ہے اپنے موقف پر بلکہ اللہ کی لانت میں گرفتار ہے بلان اللہ بفرین ہمارے وہ جو ہے احباب جا کر کے یہاں سنا دیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے موقع میں پختہ ہیں مضبوط ہیں ہم تلنے والے نہیں ہیں کہو کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی لانت ہے تمہارے اوپر اور تمہارے اس موقف کے اوپر لہذا سدھر جاؤ سننے کی کوشش کرو جو بات حق ہے وقالو قلوبنا غلظ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون لیکن تھوڑے لوگ ایمان لے آتے ہیں محنت کرتے رہو قرآن کہتا ہے تھوڑے لوگ ایمان لے آئیں گے محنت کرتے رہو ان کے اوپر ہاں جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن محنت کرتے رہو کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان فقلی نہ تھوڑے لوگ ایمان لے آئیں گے اس کے بعد ایک خاص بات کہی گئی ہے کہ یہودیوں کے اندر جب اخلاقی کمزوری آئی عملی میدان میں وہ کوڑے ہو گئے تو ٹونا جادو آبادی کے چکر میں پھنس گئے ویسے جہاں تک جادو کا معاملہ ہے ہر زمانے میں جادو کا رواج تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا رواج زوروں پر ہو گیا تھا سارے لوگ جادو کی طرف مائل ہو گئے تھے یہاں تک کہ شیاتی انس اور شیاتی جن انسانوں میں کے شیطان اور جنوں میں کے شیطان انہوں نے باقاعدہ جادو کی کتابیں مدمن کر لی تھی اور لوگوں سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے کے مرنے بعد سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی تھی وہ اسی جادو کی وجہ سے ملی تھی یہ جادو پڑھتے تھے اور ان ان کے کے قبضے قبضے میں میں آ آ جاتی جاتی تھی تھی جنات اور آج کل نقش سلیمانی نام کی جو کتاب ہے در حقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے نبی پر افطرا ہے اور بہتان ہے کس بیانی ہے آپ پر کہا گیا عمر کفر سلیمان جادو تو کفر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کفر کیسے کر سکتے تھے بولا کن شیاتین کفر الناس سے یہ کافر تھے شیاتی اور شیاتی جن یہ جادو سکھاتے تھے جب جادو کا رواج بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی غلط چیز بہت غور سے سنو کسی ماحول میں جب کوئی غلط چیز پھیل جاتی ہے تو اس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز ضرور بھیجتا ہے مشہور ہے نا کہ ہر فرعون کے لیے موسا ہے ہر فرعون کے لیے موسا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت ہے جادو بہت زیادہ رواج جب پکڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل فرمائے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا یہ دو فرشتے تھے جادو پھیلا ہوا ہے اب دو فرشتوں کو نازل کیا جا رہا ہے ہاروت ماروت کو بال اتفاق یہ دونوں فرشتے تھے سوال یہ کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا میں بالکل واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اس لیے کہ ہاروت ماروت کے بیان میں تعظیمی کے بیان میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے میں ہر بات کو بالکل کلیئر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جادو کا رواج تھا اس کے توڑ کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا گیا اور ان کے اوپر ایک چیز نازل کی گئی کیا نازل کی گئی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جادو نازل کیا گیا ہاں، ہاروت ماروت کے اوپر جادو نہیں نازل کیا گیا کیوں اس لیے کہ فرشتے معصوم مخلوق ہوتے ہیں اور جادو ایک نجس چیز ہے یہ پاک مخلوق ایک نجس چیز کو کتان نہیں پھیلا سکتے پہلی چیز تو یہ اور دوسرے جادو ایک نجس چیز ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آسمان سے یہ چیز نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے تو فرشتوں کے اوپر کون سی چیز نازل ہوئی کوئی مخصوص علم تھا جس کے اندر شہر کا توڑ تھا جو جادو کا جواب تھا کہ اس کو سیکھو یہ تمہارے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جب یہ فرشتے یہ مشن چلاتے ہیں کہ بھائی یہ علم سیکھو جو ہمارے پاس ہے تو بعض لوگ آتے کہتے بھائی ہمیں وہ علم سکھا دو جو آپ کے پاس ہے تو کہتے دیکھو ہم لوگ آزمائش ہیں آزمائش ہیں کہ کیا مطلب یعنی یہ علم سیکھ کر کے کہیں اس علم کو غلط مت استعمال کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کے اندر مضر پہلو بھی تھا جیسے منطق منطق ایک فن فن ہے ہے ہے ہے پڑھایا پڑھایا جاتا جاتا وہ فلسفہ ایک اب یہ صاحب زید ان کے پاس منطق کا علم ہے میں آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے منطق سکھا دیجیے اب یہ پوچھ رہے کہ آپ منطق سیکھ کر کیا کریں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں منطق سیکھ کر کے اسلام کے جو اصول اور قواعد ہیں انہیں میں مضبوط کروں گا منطقی دلائل سے منطق کو سیکھ کر کے میں اسے اچھی چیز میں استعمال کرنا چاہتا ہوں اب یہ سکھا دیتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ منطق کو سیکھنے کے بعد اسلامی اصول و قواعد کو مضبوط کرنے کے بجائے میں جو باطل عقائد ہیں باطل اعمال ہیں ان کو میں مدلل کرنے لگتا ہوں ان کو مستحکم کرنے لگتا ہوں جیسا کہ اس فرقے کے علماء کا حال ہے منطق ایک بہترین فن ہے لیکن اس کو سیکھ کر کے یہ لوگ قرآن حکیم سے شرک ثابت ثابت کرنے کرنے کی کی کوشش کوشش کرتے کرتے ہیں ہیں احادیث سے چیز اچھی ہے لیکن اس سے انہوں نے مزر پہلو لے لیا اور اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہاروت ماروت دونوں کہتے کہ دیکھو یہ علم سیکھ کر کے اسے غلط مت استعمال کرنا لیکن جن کے دلوں میں کجی ہو وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں مزید پہلو ڈھونڈتے ہیں اور مزید پہلو استعمال کرتے ہیں اس علم کو سیکھ کر کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا میاں بیوی بی کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دیا یہ ہے ہاروت ماروت کا قصہ اور ان پر کیا چیز نازل ہوئی اس کی تفصیل اور کب نازل ہوئی کیسا ماحول تھا اس کی پوری تفصیل اس کے بعد اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم بعض چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں بعض چیزیں ذہن سے ہم نکال دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز لے آتے ہیں گویا شریعت متحرہ میں نسخ ہے نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے رفع الحکم شرعی بے دلیل شرعی کوئی شرعی حکم ہو کوئی دوسرا شرعی حکم آ جائے یہ پہلا حکم اٹھ جائے اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ اور اس عمل کو نسخ کہتے ہیں قرآن میں نسخ ہے یہودیوں نے نسخ کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر نسخ کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم پہلے بھیجا اور بعد میں اسے اپنی غلط غلطی کا احساس ہوا اس نے پہلے حکم کو اٹھا دیا اور دوسرے حکم کو نافذ کر دیا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر غلطی کا الزام آتا ہے لہذا یہودیوں نے نسخ کا انکار کر دیا جبکہ ان کے اس اعتراض کے اندر بہت ہی سطحیت ہے نسخ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی رائے ظاہر کرنا اور اس رائے کے مقابلے میں دوسری رائے لے آنا بلکہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک حکم دیا گیا اس زمانے کے حالات کے مناسب پھر دوسرا زمانہ آیا تو اس زمانے کے حالات کے مناسب سے دوسرا حکم دے دیا گیا یہ ہے نسخ کا حقیقی مفہوم اور اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہے حکیم کیا کرتا ہے کیا ہمیشہ مریض کو ایک ہی دوائی دیتا جاتا ہے نہیں بلکہ مریض کا مرض جیسے جیسے سدھرتا جاتا ہے تیسے تیسے وہ دوائیاں بدلتا رہتا ہے اپنی بالغ نظری کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے ایک حکم پہلے نافذ فرماتا ہے ایک زمانے کے حالات کے مناسب اور جب یہ دیکھتا ہے کہ اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس حکم کو بدل دیتا ہے اور ایک دوسرا حکم لے آتا ہے اچھا کتنی آیتیں قرآن میں منسوخ ہیں شاہ ولی اللہ سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کل پانچ آیتیں منسوخ ہیں پانچ آیتیں منسوخ ہیں بقیہ اور کوئی آیت منسوخ نہیں ہے مثلا کیسا نس وہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سورہ مزمل کی تلاوت کیجیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد فرض تھی بعض لوگوں کا خیال ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلی بھی فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد فرض نہیں تھا بلکہ تحجد کی تاکید تھی سمجھدار تحجد فرض تھا یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کچھ لوگ کہتے تحجد فرض نہیں تھا بلکہ اس نماز کے پڑھنے کی تاکید تھی پھر آیت اتری فکر اور ایک آیت نے نازل ہو کر کے تحجد کی تاکید کو بھی ختم کر دیا اور تحجد کے فرضیت کو بھی ختم کر دیا تو پہلی چیز جو اٹھائی گئی پہلا حکم جو اٹھایا گیا وہ منسوخ اور بعد میں آنے والا حکم ہوا ناسخ اور اس عمل کو نسخ ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں یہ نسخ پایا جاتا ہے نہیں کہ ایک زمانے میں دو سگی بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا ایک زمانے کے اندر تمام جانوروں کا کھانا حلال تھا بعد میں کچھ جانوروں کا کھانا حلال قرار دے دیا گیا اور بہت سارے جانوروں کا کھانا حرام قرار دے دیا گیا تو انبیاء صادقین کی شریعتوں میں بھی نسخ ہوتا رہتا تھا تو نسخ یہ کوئی عیب چیز نہیں ہے بلکہ بندوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت بالغاہ سے ایسا کرتا رہتا ہے بندوں کے حق میں آسانی کے لیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ میرا خلیل ہے اسے ہم نے بہت ساری باتوں میں آزمایا لیکن ہر بات میں یہ پورے اترے ہر امتحان میں پورے اترے سوال یہ ہے کہ کون کون سی چیزوں میں آزمایا پہلی چیز تو یہ تھی کہ کہ پوری قوم بت پرستی آپ کو دین حنیف دے کر کہا گیا دعوت دو کتنا مشکل کام تھا پوری قوم بت پرست ہے حکم یہ ہوا کہ یہ دین حنیف لو اور لوگوں کے سامنے اللہ بیان کرو نتیجہ کیا ہوا قوم نے کہا کہ اس کو پکڑو اور آگ میں ڈال دو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا لیکن وہ اپنی مو... اپنے موقف سے قطع نہیں ہٹے منحرف نہیں ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا لیکن اس آزمائش میں پورے اترے اپنے وطن سے نکلنا پڑا بسط خوشی نکلے اللہ نے آزمایا کہ اپنے شیر خار بچے کو وادی غیر کے اندر چھوڑا ہو اس کی والدہ کے ساتھ لے جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے اپنے بچے کو ذبح کر دو اس مرحلے میں بھی اس امتحان میں بھی پورے اترتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان تمام باتوں کے اندر اپنے خلیل کو آزمایا اور جب یہ پورا اترا تو ہم نے دنیا کا امام بنا دیا آدمی کو ایسے ہی رتبہ نہیں ملتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر کے واسطے دار و رسم کہا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کسی نے کہا نہیں آگ کے سمندر کو پار کرنا پڑتا ہے تب کہیں زمانے میں ہستیاں چمکتی ہیں بڑی مشکل سے اور بڑی ہی محنتوں اور کدو کابش کے بعد آدمی کسی مقام پر پہنچتا ہے ایسے ہی آدمی کو کوئی مقام بلند حاصل نہیں ہو جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام خلت عطا ہوا ہے مقام خلیلی حاصل ہوئی ہے وہ ان تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد حاصل ہوئی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے وہ مسجد جس کو انہوں نے بنایا تھا امن کا گہوارا بنا دیا اور ہم نے یہ حکم دیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اسے صاف رکھو احتکاف کرنے والوں کے لیے صاف رکھو رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھو یہاں بتایا گیا کہ یہ تین چیزیں بیت اللہ کے لیے خاص ہیں طواف بیت اللہ کے لیے خاص احتکاف بیت اللہ کے لیے خاص مجاور رکھنا بیت اللہ کے لیے خاص احتکاف کا مطلب نہیں جو مسجدوں میں ہوتا ہے مجاور رکھنا اس کی نگہبانی کرنا کھولنا اور بند کرنا یہ ہے وہ رک کئی سجود اور رکو کرنے والوں کے لیے اور سدا کرنے والوں کے لیے تو طواف خاص ہے بیت اللہ کے لیے اور اسی طریقے سے اس کو کھولنا اور بند کرنا اس کی نگرانی کرنا اس کا اس کی نگہبانی کرنا یہ بھی خاص ہے بیت اللہ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے طواف کو بیت اللہ کے ساتھ خاص کر کے یہ بتایا کہ طواف کو ہم نے جو خاص کیا ہے کسی اور جگہ کا طواف اس لیے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کعبہ در حقیقت ہماری رحمتوں کا ہماری برکات کا محبت ہے بطور خاص اور ایک حدیث کے اندر تو اللہ کا دائیں ہاتھ کہا گیا ہے اور آدمی کی یہ فطرت ہے کہ کسی چیز سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم اسے جا کر دیکھوں تو آدمی دیواروں اور وہاں پہنچتا ہے اور آپ کو اگر دیکھنا ہو شمع اور پروانہ کی حقیقت تو آدمی جب طواف کرتا ہے تو اس کی حقیقت اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں یہ گھومنا اصل میں بظاہر ایک لایانی چیز ہے لیکن ذرا اس شاخ سے پوچھو محبین سے پوچھو کہ اس گھومنے کے اندر کتنا مزہ آتا ہے یہ صرف بیت اللہ کے لیے خاص ہے اور کسی جگہ کے لیے طواف قطع جائز نہیں ایک بچے کی پیدائش عرب کے اندر ہوئی تھی ہمارے ایک جو ہے عزیز نے بتایا تو پیدائش اس کی وہیں اس نے دیکھا تھا کہ حرم کے ارد گرد طواف ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اسے ہندوستان لائے وہاں رہ کر کے بھی ان کے ماں باپ سدھرے نہیں بچے کا عقیدہ تو مضبوط ہو گیا تھا لیکن ماں باپ نہیں سدھرے ہوتا ہے عیسیٰ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ چلا جائے واپس آئے تو گھوڑا نہیں ہو جاتا گدھا ہی رہے گا وہ تو بعض لوگوں کو وہاں پہنچ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا وہاں جاتے ہیں تو آنے کے بعد فخریہ فخریابان کرتے ہیں کہ چونکہ حرم کا امام وہاں بھی ہے لہذا ہمیں بڑی سعادت حاصل ہوئی اور ہم لوگوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے پورا حج گوا کر کے اللہ میں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ حال ہے تو اس بچے کو اجمیر لے گئے یہ ماں باپ اب بچے نے دیکھا کہ مزار کے ارد گرد لوگ کر رہے ہیں اس قبر کے ارد گرد اجمیری صاحب کے کے قبر ارد گرد لوگ کر رہے ہیں بچے نے حیرت سے کہا یا ابھی بیت اللہ یا ابھی ہاد بیت اللہ تعجب کے ساتھ بچہ بول رہا ہے کہ اے یہ بیت اللہ ہے کیا یعنی بچے کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بیت اللہ کا ہونا چاہیے ایک کعبہ تو یہاں ہے دوسرا کعبہ اجمیر میں ہے اب جب آدمی خود ساختہ کعبے بنا لے پھر اہمیت نہیں گھٹ جائے گی کعبے کی لیکن الحمدللہ جتنے بھی کعبے بنائے جائیں کعبہ کی عظمت کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں کعبہ کی عظمت کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں اور اس کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے لاکھ طواف کرتے رہو لاکھ پیسے برباد کرتے رہو خود ساختہ حج کرتے رہو لیکن تمہارا حج وج نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ فضیلت اور یہ عظمت صرف اور صرف بیت اللہ کے خاص ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بتایا ہے معیار فین آمن بمثلی ما آمنتم بی فقدی تدو اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ میرے صحابہ ایمان لائے ہیں میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے ہیں فقدی تدو تب کامیاب ہوں گے تب ہدایت یاب ہوں گے گویا کہ ہدایت یاب وہی ہے جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام ہندوستان کے اندر ایمان اور اسلام لے کر آئے انہوں نے پھیلایا اسلام کو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کا ایمان نہیں پھیلایا صحابہ کرام کا دین نہیں پھیلایا انہوں نے صرف اور صرف پیری مریدی پھیلائی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پیری مریدی کے اندر مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے یا راڑیش پیر ہے نا راڑیش پیر ہے ہندو بھائی کیا بولتے ہیں راڑیش پیر اور یہ کیا بولتے ہیں یہ کوئی مسلمان نام مسلمانی نام یعنی مرید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی مسلمان ہو مرید ہندو ہے گوشت لے کر کے آ رہا ہے پکڑا گیا کرامت سے وہ گوشت پھول بن گیا تو کرامت ظاہر ہوئی گوشت کو پھول بنانے میں لیکن کرامت اسے مسلمان نہیں بنا سکی یہ کرامت آدمی کو اس کو جو کفر کے عقیدے پر تھا اسے مسلمان نہیں بنا سکی گوشت کو پھول بنا سکی آدمی کو ایمان نہیں دے سکی تو ان لوگوں نے صرف اور صرف پیری مریدی پھیلائی ہے اور پیری مریدی کے لیے مرید کا مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ وہ بھی جاتے ہیں اور وہ بھی جاتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں تو جو چیز انہوں نے پھیلائی ہے وہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے صاحب کا ایمان کا پھیلایا اور قرآن کا کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِفَقَدِ تَدَوْا اگر یہ لوگ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو اے میرے رسول کے صحابہ تب ہدایت ملے گی ان کو گویا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دے دیا گیا ہے کہ معیار یہی ہے صحابہ کرام کا ایمان اور یہی قادیانیت کا بھی رد ہو گیا اس لیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ خاتم النبی جین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا نہ کوئی ذلی نبی نہ کوئی بروزی نبی اور نہ کوئی حقیقی نبی کوئی نبی آنے والا نہیں نہ ذلی نہ بوروزی آپ کے اوپر نبی نبوت ختم ہو چکی ہے قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں در حقیقت وہ صحابہ کرام کے ایمان کے خلاف ایمان کا پرچار کر رہا ہے ان کے عقیدے کے خلاف ایک عقیدے کا پرچار کر رہا اور ایسے آدمی کی گمرہی میں قطن کوئی شک نہیں اس کے بعد آخر میں کہا گیا تل کا امت قد خلط لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون اس سے پہلے ایک آیت اس کو سمجھ لیں اس کے بعد یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہا گیا وتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون ارے اس دن کو ذہن میں رکھو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا اس میں چار چیزیں بتائی گئی لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون چار چیزیں بیان کی گئی کیا کہ ایک آدمی اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کسی ایسے آدمی کے بارے میں جو پھنس گیا ہو کہ اے اللہ میں میں اس کے عوض سزا بھگتنے کے لیے تیار اس کو چھوڑ دے مجھے گرفتار کر لے مجھے پکڑ لے اللہ پر مات کوئی کرے پکڑا کوئی جائے ایسا نہیں ہوگا آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا کوئی آدمی کسی کے بدلے سزا نہیں بھگتے گا ایک چیز یہ اور نہ تو کسی کی طرف سے فدیا قبول کیا جائے گا اے اے اللہ اللہ اس کو چھوڑ چھوڑ دے دے مجھے یہ لے لے وہاں تو کوئی چیز رہے گی نہیں دے گا کیا تو دے کر بھی اسے نہیں چھوڑا جائے گا اور تیسرے کوئی یہ کہہ کہ اللہ میں اسے اپنی نیکی دے رہا ہوں ہاں، من کوئی فدیا نہیں قبول کیا جائے گا بولے تو کوئی نیکی دے گا ہی نہیں در حقیقت یہ آیت اس وقت اتری ہے رد میں کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہیں اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا سلسلہ ہمارے خاندان میں رہا ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے نسبت ہے اب ہم جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزارے ہمارے بزرگ بخشوانے کے لیے بیٹھے ہیں نا ہم انبیاء کرام کے اولاد ہیں اتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ہمارے خاندان میں لہذا ہمیں ان انبیاء کرام سے مقربین بارگاہ الہی سے خاص نسبت ہے لہذا اپنی زندگی جس طرح چاہو گزارو ہمارے انبیاء بیٹھے نا بخشوانے کے لیے ارے قطان نہیں لا تجزی نفس عن نفس اور یہی حال آج کل کے ایک طبقے کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کسی بھی طریقے سے گزارو ہمارے اولیاء بیٹھے نا بخشوانے کے لیے تو چار باتیں کہی گئی کوئی کسی کی طرف سے سزا نہیں بھگتے گا کسی کی طرف سے فدیا نہیں قبول کیا جائے گا کہ فدیا لے لیجئے نیکی لے لیجئے اسے چھوڑ دیجئے اور نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور ولا سرون کوئی مدد تو بھی نہیں آئے گا قرآن حکیم کہتا مدد تو نہیں گئے کہ کہتے ہیں مدد کے لیے آ جائیں گے دامن پکڑ لیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی مدد کو نہیں آئے گا لہذا اپنے اعمال کی خود فکر کرو اور آخر میں کہا گیا تل کا امتن کب خلط رہا ماں کا سبق یہ امت تھی جو گزر گئی اس نے جو کیا اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا اور تم جو کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کسی آدمی کے تعلق سے تم سے سوال نہیں ہوگا اور تمہارے بارے میں کسی دوسرے آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے اگر آدمی نیک ہے تو اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اگر آدمی برا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہ اس پارے کا جسٹ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا چونکہ سورہ فاتحہ کی تفسیری گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تھی میں نے بہت مختصر کرنے کی کوشش کی اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین یہ دوسرا پارہ آپ حضرات نے سماعت کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ یہ امت محمدیہ امت وسط ہے امت وسط کا مطلب امت معتدل مطلب یہ ہے کہ جب تک روحانی زندگی میں دینی زندگی میں اعتدال نہ آ جائے تب تک آدمی کی روحانی اور دینی زندگی کامیاب نہیں ہوتی بدن انسانی ہی کو دیکھ لو کہ اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق اربا معتدل رہے سودا سفرا بلغم دم یہ چار اخلاق ہیں جب تک یہ چاروں اخلاق معتدل ہیں صحت انسانی برقرار رہے اور اگر ان چاروں اخلاق میں سے کوئی خل اعتدال سے ہٹ جائے آدمی کی صحت خراب ہو جائے گی اسی طرح روحانی زندگی کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے عقیدے میں آدمی کے عمل میں آدمی کے معاشرت اور تمدن میں آدمی کے اقتصاد میں اعتدال ہونا چاہیے یہ امت محمدیہ امت معتدل کیوں ہے امت وسط کیوں ہے یہ امت محمدیہ امت وسط کیوں ہے یہودی قوم کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ازیر کو علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنا لیا نصرانیوں نے اپنے پیغمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے رسول کے بارے میں افراد اور تفریح مت پر جو مقام ہے نبی کا اسی مقام کے اوپر نبی کو رکھنا جو مقام ولی کا ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا افراد اور تفرید کے بیچ بیچ یہ امت ہے جس کو امت وسط کہا گیا ہے عمل کے بارے میں دیکھیے کہ نصرانی عملی زندگی میں بے اعتدال ہو گئے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی جوگ اختیار کر لیا جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ معاشرے میں رہ کر برائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے انہوں نے معاشرے کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں جنگلوں میں پناہ لے لی رہبانیت اختیار کر لی یہ عملی زندگی میں انحراف تھا یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے تمام دینی اعمال کو برتو یہ ہے عملی زندگی کے اندر اعتدال تمدنی اور معاشرتی زندگی کے اندر دیکھیے ہندوؤں کے ہاں تو ایسا تھا کہ شوہر مرا تو بیوی کو اسی کے ساتھ ستی ہو جانا ضروری تھا عربوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا یہ ان کے معاشرت اور تمدن کا حال تھا تو گویا کہ وہ تمدنی زندگی میں بے اعتدالی کے دائرے میں آ گئے تھے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنی معاشرتی زندگی اور اپنی تمدنی زندگی کے اندر بھی معتدل رہنا اقتصادی زندگی کو دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے حلال اور حرام طریقے سے یہ طبقہ مال کو کھینچتا ہے اور دوسرا طبقہ متاثر ہو جاتا ہے اور نتیجے میں لا قانونیت انتشار فساد فی الارض برپا ہوتا ہے اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایک طبقے کو ذاتی ملکیت سے محروم کر دیا گیا انفرادی ملکیت سے محروم کر دیا گیا سب کو مال برابر دیا جائے سب کو آسائش برابر دی جائے کسی کو کم نہیں کسی کو زیادہ نہیں یہ اقتصادی زندگی میں بے اعتدالی ہے تو تم امت وسط ہو تمہارے عقیدے میں اعتدال ہونا چاہیے تم امت وسط ہو تمہاری اقتصادی زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے تم امت وسط ہو تمہاری معاشرتی اور تمہاری تمدنی زندگی کے اندر اعتدال ہونا چاہیے اور تم امت وسط ہو تمہاری عملی زندگی کے اندر اعتدال ہونا چاہیے تو امت وسط کا مطلب امت عدل امت معتدل اور اس کے بعد کہا کہ تم امت وسط ہو اسی وجہ سے تمہیں شہدا وال انداز بنایا گیا شوہدا والاس کا مطلب یہ اور یہی صحیح ہے میرے نزدیک کیا کہ امت مسلمہ کا فرض منصبی بحیثیت امت مسلمہ کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لاقانونیت پھیلے گی بدات اور خرابات معاشرے میں آئیں گی شرک پھیلے گا ہم شہدا والناس ہیں ہمارا کام کیا ہے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اب قیامت تک آپ کے جانے کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا امت کے ہر ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت الناس کرے لوگوں پر گواہ بنے اپنے عقیدے سے اپنے عمل سے اپنے عادات و اطوار سے اسلام کی صحیح شکل کو پیش کرے یہاں ایک نقطہ واضح طور سے سامنے آیا کہ شہادت کے لیے عادل ہونا ضروری ہے وسط ہونا ضروری یعنی شہادت کے لیے معتدل ہونا ضروری ہے عادل ہونا ضروری ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک آپ اس طرح کھڑے ہوتے نماز میں کہ آپ کے سامنے بیت الحرام بھی ہوتا اور آپ آپ کے سامنے بیت بیت المقدس المقدس ہوتا لیکن لیکن قبلہ ہی تھا جب مدینہ آئے تو یہ ممکن نہیں رہا تو بیت المقدس کی طرف آپ سولہ سترہ مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کی آرزو یہ تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اس سے یہ پتا چلا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اسے اللہ کی طرف سے حکم نہ ملے مکہ آپ نے نہیں چھوڑا جب تک کہ آپ کو ہجرت کا حکم نہیں ملا آپ نے قبل